سید نانس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تو تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا ان کی زیارت سے دلوں میں رقت پیدا ہوتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آخرت یاد آ جاتی ہے لہٰذا تم قبروں کی زیارت کیا کرو لیکن کوئی فحش کام نہ کیا کرو حدیث نمبر تینتیس سو چھیالیس مسند احمد